صحیح مسلم کی نی حبان کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من کا پھر رسول اللہ نے تین بار فرمایا اللان کا بلعنت اللہ پھر رسول اللہ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گویا آپ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو ہم نے رسول اللہ سے ان دونوں باتوں کی وجہ پوچھی رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس آگ لے کر میرے منہ میں ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے تین مرتبہ پڑھی پھر تین مرتبہ اس پر لعنت بھیجی لیکن وہ پھر بھی نہ ہٹا پھر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دوں تاکہ مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں یہی کرتا آقا ابن یزید لئی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو عبید نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا انہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے روک دیا پھر فرمایا مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی رسول اللہ کے پیچھے تھا قرات رسول اللہ پر خلط ملت ہو گئی تو فارغ ہو کر فرمایا کاش تم دیکھتے کہ میں نے ابلیس کو پکڑ لیا تھا اور اس قدر اس کا گلا گھوٹا کہ اس کے منہ کے جھاگ میری شہادت کی اور بیج کی انگلی پر پڑے اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح ہوتے ہی اس مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس کو ستاتے ہوتے تم سے جہاں تک ہو سکے اس بات کا خیال رکھو کہ نماز کی حالت میں تمہارے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے مستد احمد نی ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ربیعہ بن یزید ابن عبداللہ دیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر بلاس رضی اللہ عنہما کے پاس طائف کے ایک باغ میں گیا جس کا نام رحت تھا آپ اس وقت ایک قریشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زانی اور شرابی تھا میں نے ان سے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک گھونٹ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہ فرمائیں گے اور برا آدمی وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی برا ہو گیا ہے جو شخص صرف نماز ہی کی نیت سے بیت المقدس کی مسجد میں جائے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا وہ شرابی قریشی شخص جس کو عبداللہ رضی اللہ عنہما پکڑے ہوئے تھے وہ تو شراب کا ذکر سنتے ہی جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اب عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کسی کو حلال نہیں کہ میرے ذمے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لے اس کی چالیس دن کی نماز مقبول نہیں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں پھر اگر دوبارہ لوٹے پھر چالیس دن تک کی نمازیں نامقبول ہیں پھر اگر توبہ کر لے تو توبہ مقبول ہے مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ اگر پھر لوٹے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دو زخیوں کے بدن کا خون پیپ اور پیشاب وغیرہ قیامت کے دن پلائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ و وجل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا جس پر وہ نور اس دن پڑ گیا وہ تو ہدایت والا ہو گیا یعنی دنیا میں آنے کے بعد اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ بھٹک گیا یعنی دنیا میں آنے کے بعد اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم چل چکا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کیں جن میں سے دو تو ان کو مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسا حکم دیجئے جو آپ کے حکم کے موافق ہو اور مجھے ایسا ملک دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد یعنی مسجد الاقصا کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا آج ہی پیدا ہوا بس ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہو ایک روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھے ایسا دل دیجئے جو آپ سے ڈرتا رہے جیسے کہ میرے والد داؤد علیہ السلام کا دل آپ سے خوف کیا کرتا تھا اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے جیسے کہ میرے والد داؤد علیہ السلام کے دل میں آپ کی محبت تھی اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ عین میری عطا کے وقت بھی مجھ سے میرا ڈر اور میری محبت طلب کرتا ہے مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دیں اور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا اور اس قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ داود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ سلیمان کے ساتھ بھی ایسے لطف و کرم سے پیش آئیے جو لطف و کرم آپ کا مجھ پر رہا تو وہی نازل ہوئی کہ سلیمان سے کہہ دو وہ بھی اسی طرح میرے رہیں جس طرح تم میرے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تمہارے ساتھ تھا پھر بیان ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر ان خوبصورت پیارے وفادار تیز روح گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر چیز عطا فرمائی یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو ایک مہینے کی راہ کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے وہیں ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین پختہ عمارت کے بنانے کے کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا اور بعض غوطہ خور تھے جو سمندر کی طے میں سے اور جواہر اور دیگر قسم قسم کی نفیس و نادر چیزیں لا دیتے تھے پھر اور کچھ تھے جو بھاری بھاری بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے یہ یا تو وہ تھے جو حکومت سے سرتابی کرتے تھے یا کام کاج میں شرارت اور کمی کرتے تھے یا لوگوں کو ستاتے اور ایزا دیتے تھے یہ ہے ہماری مہربانی اور ہماری بخشش اور ہمارا انعام اور ہمارا عطیہ اب تمہیں اختیار ہے اے سلیمان جس سے جو چاہے سلوک کرو سب بے حساب ہے کسی پر پکڑ نہیں جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں عبد و رسول رہیں یعنی جو حکم دیا جائے بجا لاتے رہیں اور اگر چاہیں نبی اور بادشاہ بنا دیے جائیں جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں اور اس کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ لیا اور جبریل علیہ السلام کے مشورے سے پہلی بات قبول فرمائی کیونکہ فضیلت کے لحاظ سے اور اعلیٰ وہی ہے گو نبوت و سلطنت بھی بڑی چیز ہے اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دنیاوی عز و جاہ بیان کرتے ہی فرمایا کہ وہ یعنی سلیمان دار آخرت میں بھی ہمارے پاس بڑے مرتبے اور بہترین بزرگی اور اعلیٰ تر قرب و نزدیکی رکھتے ہیں اللہ کی تمام انبیاء اور رسول پر سلامتی اور برکت نازل ہوں